پکا بند کرو سونا ادھر کا چلاؤ دوسرا یار احمد کی میں ہم غلام پہلے ہوتے تھے اور مرد کو کتتے تھے وہ غلام ہوتے تھے جی ان میں سے جو مرد ہوتا تھا اس کو غلام کہتے تھے سمجھ نہیں آ رہی اور جو عورت ہوتی تھی اس کو کہتے فارسی تو اس کی بات ہو رہی ہے یہ دیکھان لفظ جو ہے اس میں دہگان تھا یہ محرب ہے عربی بنایا ہوا ہے فارسی سے فارسی میں دان تھا اس کو کاف فارسی کو کاف عربی سے کاف تعزیز ہے اس سے تبدیل کر دیا دیہاتی والد الزنا کیا امرد امرگ جس کو کہتے ہیں کے جس کی دال میں ہے بولو مطلب تم بیریش بیٹھے ہو تم امرک سے مارو گے کوڑی کوڑ کی بیماری جس کو لگی اور بیماری جانتے ہو رضوی صاحب انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں تھوڑا جا تو پتلا ہو جائے تو پیڑا کر گیا تیرا اس وقت ہوتا ہے جسم پر نا اس کے زخم ایسے نکلتے ہیں تو اوپر سے نا چمڑا خشک ہو جاتا خشک چمڑا ہوتا ہے نیچے سے ریشہ نکلتا رہتا ہے بدبو دار دور سے بدبو آتی ہے پورا جسم ایسا ہو جاتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں جغام جغام جغام تو کوڑی بمانا مغامی جغامی پالج کی بیماری والے برس والے برس پل بیری فلداری جانتا ہو کہ مچھی پر پانی دودھ پینے سے جس کا چمڑا چکا نکل آتا ہے اور جناب بال بھی چکے ہو جاتے ہیں سکھایا جاتا ہے تو کوئی بھی سکتے دیکھا ہے ان کو چاند کا ہاں بھاگیے بھاگیے دینے لگے تو جناب جی برف والے کی جس کا برف ظاہر ہو یعنی سارا جسم بالکل صفی یعنی بے وقوف کے تصرفات مثلاً بے و شرا میں دھوکے کھاتا ہو کیا فروخت کرے تو دھوکے زیادہ کھا کر آ جائے اس کو کہتے ہیں اور ابھی میں سفید نادان بے وقوف بولو ہاں یہ بے وقوف نہیں ہوتا لفظ اصل میں ہوتا ہے بے وقوف واقع کا یہ آتے کو وقوف ٹھہرنا کیا مطلب کہ وہ اور واقف نہ ہو سکتا ہو ٹھہر نہ سکتا ہو کہ یعنی عقل والی جگہ پر تاکہ معلوم کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی ان سب کی امامت مکرو تنظیری ہے ذرا غور فرمائیں میں ہماری کرے مکرو کیا اسی ہے تنظیحی ہے بولا اگر بہتر سمجھو نا یہ اختلاعی الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے چلے ان اصطلاحی الفاظ جو ہے نا ان کی شرح مصنف مسلم رحمہ نے فرمائی ہے تو اس کو معلوم کر لیں وہ زیر میں رکھ لیں کام آتا رہے گا ہاں۔ چلو پیچھے عقائد کا باب چھوڑ دو پہلا وہی ہے نا اس کو چھوڑ کر دوم پر آ جاؤ دوم ایسا کتاب الطہارت کھولو حصہ دوم کی کتاب الطہارت بھائی توجہ کیجیے بھائی ذرا یہ ضروری اصطلاحات ہیں بڑا جیسے اصطلاحات پڑے تھے نا تنویر میں تنویر میں ہے نا مقدمہ درمیان اصطلاحات یہ اس طرح کی اصطلاحات ذرا ان کو سن لیجیے سنو بھائی سنو سنو اگرچہ یہ اردو میں لکھا ہوا ہے لیکن اس اس, اس اردو کو بھی سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت چودہ سو اردو کی کتابیں پڑھ جائے گا چودہ سو ایم اے کر جائے تو اس کو نہیں سمجھے گا سمجھ نہیں آ رہی یہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں دیکھو بھائی کبھی فقہا بولتے ہیں فرض اعتقادی کبھی بولتے ہیں فرض عملی واجب اعتقادی واجب عملی سنت مقدہ سنت غیر غیر مقدہ مستحب مباح حرام قطعی مکرو ہے ساتھ مکرو ہے تنظیحی اولا دنوں کتنے ہیں دو چار دو چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ سر اعتقادی کسے کہتے ہیں توجہ بھائی جو ایسی قطعی دلیل قطعی پکی دلیل سے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو فرض احتقادی وہ فرض ہوتا ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو قطعی کا مطلب کیا ہے اس میں کوئی شبہ نہ ہو کیا صبح نہ ہونا ایک صبح کس کو کہہ سکا ہوتا ساری دلیل میں سمجھ ہو گیا صبح کیسے پیدا ہوتا ہے سنو صبح دو طرح کا پیدا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے صبح ثبوت میں ایک ہوتا ہے صبح دلالت میں بولو بولو بولو بولو کیا مطلب ثبوت میں شک پیدا ہو جائے یا دلالت میں دلالت کا مطلب ہے کہ اس سے جو معنی نکلتا ہے نا اس معنی کے نکلنے میں صبح پیدا ہو جائے شک پیدا ہو جائے بولو دیکھو ادھر ایک صحابی نے آگے بات چلائی دو نے چلائی آگے ایک دو نے پھر چلائی وہ چلتی چلتی دو چار اب اس میں شبہ ہے اس کے ثبوت میں شبہ اس میں دو ثبوت میں شبہ ہے اس بھول بھی سکتے ہیں صحابہ بھی بھول سکتے ہیں اور بھولے کئی مقامات پر صحابہ بھول گئے انسان ہے نسیان سے پاک صاحب سے پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام ہوتے سمجھ بات کیا رہی جو صاحب ہے کرام ہے ان سے صاحب نسیان وہ انسان انسانی عوائد ہے جس طرح کی بیماری ہوتی ہے اب بیماری ہر طرح کی صحابہ کرام کو بھی لگتی تھی اسی طرح صاحب نسیان ان پر ساری تاریخ ہوتا تھا آگے پھر جناب جی اور یہ کئی مثالیں ایک بھی نہیں ہے ہاں جی اگلے دن میں نے وہ جو موضوع لگایا دیوبندی دیوبندیت اور مرزایت کا باہر رشتہ تو اس کے اندر میں نے حضرت ابو سعید قدری اللہ حضرت ابو رہا واقعہ بیان کیا حدیث بخاری مسلم کے حوالے سے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا دوسرا بخاری شریف کے اندر ہی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمار بن یاسر کا آپس میں جو ہے نا ایک تکرار ہے جی وہ کہتے ہیں کہ یار عمر آپ ہمارے ساتھ تھے فلاں جنگ کے موقع فلاں جگہ پر تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تھا تیمم کا مسئلہ ہے وہ نہ فرض ہو گیا تو وہ کہتے ہیں تم تھے حضرت عمر کہتے ہیں یار میں نہیں تھا اور یہ ایسا اپنا میں تھا لیکن ایسا واقعہ ادھر نہیں ہوا جو تم بیان کرتے وہ کہتے ہیں یار میں بیان ہے ہوا ہے وہ تم کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے وہ کہتے ہوا ہے اب بتاؤ حضرت دو میں سے ایک تو بولے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو روایت میں ثابت ہوتا ہے کہ واقعی حضرت عمر کو نشان ہو گیا حضرت ہم باہر بن جاتے کر ہاں، بولے اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں محققین کون محققین علماء فرماتے ہیں کہ ایک دو شخص جو روایت کرتے ہیں نا تو وہ پکی بات نہیں ہوتی ہو سکتا ہے بھولے ہوئے اب شب اب اس بات کے ہم تک پہنچنے میں شبہ جب پہنچ گیا تو ثابت ہونے میں یہ شبہ پیدا ہو گیا شک ہو گیا اب اس کو ہم دلی قطعی نہیں کہہ سکتے اس کو کہتے ہیں اخبار احاد بولے اور ایک دو بندوں کی خبریں آگے جو چلتی چلتی اس طرح آتی ہیں ان کو اخبار احاد کہتے ہیں اخبار احاد جو ہے ان کے ثبوت کے اندر شک ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے اس وجہ سے وہ زنی ہوتی ہے قطعی نہیں ہوتی اللہ مرضی صاحب پھول کر پہاڑ بن گئے جب بات یہ سمجھ آ گئی تو پھول کر پہاڑ بن گئے کہ نہیں سمجھ آئی اخبار احاد و حادیوں کے نزدیک ابن تہمیہ کے نزدیک خطی ہے ہمارے سب باقی خب علماء کے نزدیک ذنی ہے خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک بھی ضنی ہے ذنی کا کیا مطلب ہے کہ ان کے ثبوت میں شخص ہے گمان ہے اس سے جو بات ثابت ہوگی وہ گمان کے ساتھ ہوگی یقین کے ساتھ نہیں ہوگی وہ ہے شہید کر دوں گا تمہیں اس کو کہتے ہیں زنی سبوت جس یعنی کے ثبوت میں صبح ٹھیک ہے دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اس کا ثبوت پکے طریقے سے ہو کیونکہ اس کو نقل کرنے والے اس کی خبر دینے والے بہت زیادہ لوگ ہوں جیسے قرآن پاک قرآن پاک کروڑوں مسلمان کتنے لاکھ صحابہ کرام آگے انہوں نے دیا پھر آگے کروڑوں مسلمانوں نے لیا آگے کروڑوں چل رہے ہیں تو قرآن کے خدا تعالی کے کلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطیہ ہونے میں کچھ حق ہے اور بولو اے تو یہ قطعی ثبوت ہے اس کے ثبوت میں کوئی شک شبہ پر بول اچھا اور جناب جی نا ثبوت تو پکے پر طریقے سے ہو پھر جو اس سے معنی نکلتا ہے اس میں گما شک پڑ جائے کہ یہ مانا حکم اس سے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا بھی اس طرح ہے بھی صحیح کے جس طرح کے علماء نے اس میں اختلاف کر لیا بولو بولو قرآن پاک میں عوام صحرو سے تم وہ بولوئے اپنے سروں کا برسات کرو کیا کیا وہ ہے نا وزو کے اندر سر کا مسئلہ فرض ہے کہ نہیں اب ہم سعود میں شکوں میں شاید کے ثبوت کے اندر تو کوئی شک نہیں کیونکہ آیت ہے قرآن پاک ہے قرآن پاک سارا جو ہے وہ یقینی طور پر ثابت ہے وہ بول مارو لیکن اس کا معنی جو ہے نا اس پہ شک اس میں شبہ ہے کیا بھائی مسا تو سر کا کرنا ہے ٹھیک ہے سر کا مسا بس سر کا مسا جو ہے وہ تو کتنی طور پر ثابت ہو گیا اس کا تو منکر کافر ہو جائے گا کیونکہ قرآن سے ثابت ہو گیا لیکن کتنا کرنا ہے اب یہ زمین بن گیا امام ہمارے ابو علیفہ سرکار فرماتے ہیں چوتھائی سر کا مسا پڑا تھا وہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو چار بال کما سا فرض ہے امام مالک فرماتے ہیں سارے سارے کما سا فرض ہے اب وہ لما کا اختلاف کیوں پڑھ رہا ہے ارے بھائی اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ اے یہ آیا تھے کریما مسے کی مقدار جو ہے کتنا مسا کرنا چاہیے مقدار مسا جو ہے وہ بتانے میں یہ واضح نہیں ہے اتنا تو فرما رہی ہے کہ مسا کرو یہ نہیں فرما رہی کتنے کا کرو اور ڈومرے بولو اس سے جو مانا تھا اب یہ اس کی دلالت یعنی دلالت کہتا ہے نا مطلب سمجھنا اس کے مانا سمجھنا دلالت کے اندر مانے کو سمجھانے کے اندر اور بولے مارے کو سمجھانے کے اندر اس میں شبہ ہے تو ثبوت اس کا پکا ہے لیکن دلالت میں شبہ ہے ٹھیک ہے اور سنو پرانے باغ میں ہے محمد الرسول اللہ بول ڈومر ہے کہ نہیں ہے اس کا ثبوت بھی پکا ہے کیونکہ قرآن میں ہے اس کی دلالت بھی پکی ہے یہ بتا رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے کچھ حق والی بات ہے سب کے اتفاق ہے بول مار تو یہ دلالت میں بھی ہے پکی ہے ثبوت میں بھی پکی ہے اس کا اب اس طرح توجہ اس طرح کی آیت جو ہوگی جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو نہ اس کے ثابت ہونے میں شبہ ہو نہ اس کے معنی بتانے میں شبہ ہو تو پھر وہ دلیل خطی بن جاتی اس میں اس سے جو ثابت ہوگا فرض اس کو اعتقادی کہتے ہیں بول مرے کیا کہتے ہیں اس کو جیسے دیکھ لو سر کا مسا اب سر کا مسا یہ یعنی نہیں کتنا صرف سر کا مسا بعض سر کا مسا جو ہے یہ فرد اعتقادی ہے اس کا منکر کافر ہے اس کو جو اس کے کفر میں شک بھی کرے وہ بھی کافر ہو جائے گا لیکن بات سن لو ذرا ادھر دیکھو فرد اعتقادی تو بن جائے گا وہ کہ جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی کسی قسم کا شبہ بولو لیکن ہردیش کا بھی بن جائے گا ہردیش کا بھی اس سے بن جائے گا لیکن بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ضروری ضروریات ضروری دین ضروری دینی کہہ لو یا ضروری دین ضروریات دین میں سے ہونا ضروریات دین کر کو کہتے ہیں کہتے ہیں جی ضروریات دین کا کر کافر ہوتا ہے کیا مطلب ہے ضروریات دین کس کو کہتے ہیں اور نہیں بھائی ضروریات دین ان کو کہتے ہیں ان باتوں کو دین کی ان باتوں کو کہتے ہیں ضروریات دین دین کی ان باتوں کو کہتے ہیں جن کا دین سے ہونا عام خاص سب کو معلوم ہو بولو مرو عام سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کی کچھ نہ کچھ طلب رکھتے ہیں علماء سے اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ وہ نہیں جو بالکل سارے ہیں علماء سے نفرت کرتے ہیں وہ کو جانے نہ جانے ان کو نہ جانے تو ضروریات دین میں فرق نہیں پڑے گا ضروریات دین ان کو کہیں گے جن کو عام اور خاص سب جانتے ہو کیا جانتے ہو کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے دین کا مسئلہ ہے بولو اور ڈوب مرے بول مسئلہ نماز ہے بولو یہ کیا ہے اس کو سارے مسلمان جانتے ہیں کہ نہیں کہ ہمارے دین کا فرض ہے بولو بولتے نہیں اسی طرح زکاط کو ہر بندہ جانتا فرض ہے اچھا داڑھی کو جانتا ہے ہر بندہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ ہمارے دین میں پسندیدہ چیز ہے اتنا تو ہر بندہ جانتا ہے نا کہ نہیں اچھا اسی طرح پردہ ہے پردہ اس کو ہر بندہ کیا ہے پردہ مستحب ہو امام صاحب کے نزدیک اور واجبہ کتنے کی وجہ سے تو واجب ہے وجوب وغیرہ چھوڑو صرف اتنا کہ اسلام میں پردہ پسند کیا گیا ہے اور اسلام بے پردگی کے خلاف ہے یہ بات ایسی ہے کہ اس کو عام خاص سب جانتے ہیں تاکہ کافر بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اسلام میں پردہ پسند ہے بولو یعنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے منہ چھپائے رکھنا یہ اسلام کو پسند ہے اس مسئلے کو ہر کوئی جانتا ہے تو اگر کوئی کہے کہ اسلام میں پردہ کوئی پسند نہیں ہے پردہ غلط چیز ہے تو کافر ہو جائے گا چاہے یہ واجب میں جس چیز کو عام خاص جانتے ہوں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے چاہے مستحب ہو چاہے سنت ہو چاہے واجب ہو چاہے فرض ہو اس کو کہتے ہیں ضروریات دین ضروری دینی بول مارے ڈبرو بولو اب سنو فرض ایک کون ہوتا ہے وہ فرض جو جس کا ضروری ہونا جس کا فرض ہونا ضروری ہونا لازم ہونا دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کسی قسم کا شبہ نہ دلالت میں شبہ ہو نہ ثبوت میں شبہ ہو نہ مانا بتانے میں شبہ ہو نہ اس کے ثابت ہونے میں شبہ ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے فرض لیکن فرض اعتقادی بن کر توجہ اب ضروریات دین میں سے بننے کے لیے اس کے وقت چاہیے کہ اگر اس کو سارے جانے کے یہ ہمارے اسلام میں فرض ہے سمجھو یہ ہمارے اسلام میں جب ہم خان سب جان لیں گے تو اس وقت ضروریات دین سے بن جائے گا خالی فرض احتقادی ہونا ضروریات دین میں سے ہونے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ جانے نہیں سارے جب مرے بولے جس وقت سب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے دین میں سے ہے اس وقت وہ فرد اعتقادی ضروریات دینی میں شامل ہو جائے گا بول جب تک فرد اعتقادی ضروریات دین میں شامل نہ ہو اس کو سب نہ جانے دین سے ہونا اس کا سب نہ جانے اس وقت تک وہ فرد اعتقادی جو ہے اس کا منکر انفیوں کے نزدیک فقط کافر ہے دوسرے مذہب والوں کے نزدیک کافر نہیں لیکن جب ضروریات دین میں سے بن جائے گا تو پھر سارے اماموں سب شریعت والوں کے نزدیک کافر ہو جائے گا بولو اب کافر ہو جائے گا جب قاضی جی، کا بن جائے ضروریات دین میں سے بن جائے ڈبرے بولو سمجھ نہیں آ رہی ہے اسی ضمن میں یہ بھی بتاتا چلو اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگاتا چلو کیا بات جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگاتا چلو ارے بھائی ضروریات دین کا کیا معنی بتایا یہ سلطانی صاحب بتائیں گے ضروریات دین کا معنی کیا بتایا ہاں جس کو ہر ہم خاص جانتے ہو کہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں ضروری ہے دین اور ایسے سب مسائل کو کہتے ہیں ضروریات اور ایک اور بھی یہاں پر لفظ ہوتا ہے ضروریات مذہب ضروریات مذہب بولتے رہے ضروریات مذہب مذہب دو قسم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مذہب احتقادی ایک ہوتا ہے مذہب فطری ڈوب سے ڈوب ڈوب کے مرو یار اچھی بولو مذہب اعتقادی جیسا کہ ہمارا مذہب ہے اہل سنت وہابیوں کا ہے وہابی خبیز لہچری مذہب فلاں مذہب یا لانسی ترین جو باعث دوسرے ہیں وہ مذہب مذہب ہے اعتقادی اعتبار سے اس اعتبار سے مذہب اعتقاد دوسرا مذہب فقی جیسے ہم ابو حنیفہ سرکار کا مذہب حانفی رکھتے ہیں ایک شافی ہے وہ شافی رکھتے مال کی مال کی مذہب رکھتے ہیں وہ فک ہی بیدا یہ فقہ کے اعتبار سے مذہب کی ہے فائدہ کے اعتبار سے تہتر بہتر سنے وہ سنے وہ مذہب ہے اعتبار سے جو مذاہب جو مذہب اہل سنت کے لوگ عام خاص جن مسئلوں کو جانتے ہو کہ یہ ہمارے سنی مذہب کا مسئلہ ہے اس کو کہیں گے ضروریات سے مذہب جس کو سب کلمہ پڑھنے والے عام خاص جانتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کا اس کو کہتے ہیں ضروریات مرے بول ایک ہوتا ہے ضروریات دین ایک ہوتے ہیں ضروریات سے مذہب ضروریات سے دین جو ہوتے ہیں توجہ ان کا منکر کر پکا کا بے طور پر ہوتا ہے اور جو ضروریات مذہب ہوتے ہیں پھر ان کو دیکھا جائے گا مذہب اعتقادی ہے یا مذہب فکی ہے اگر مذہب ہو اس کا اس کی ضروریات میں سے کسی ضروری چیز ملک اگر کوئی بنے گا تو اس کو گمراہ کہیں گے جیسے خلاف ہوتے سید صدیق کے اکبر بولتے نہیں یہ ہر عام خاص سن نہیں جانتا ہے کہ وہ پہلا خلیفہ ہے کون سا خلیفہ ہے وہ پہلے خلیفہ ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو اب اس کو جو نام آنے گا پہلا خلیفہ گمراہ ہو جائے گا اس کو کہیں گے یہ سن یا سکار ہے یہ گمراہ ہو گیا مرو بولو جو دین ہوتا ہے اس کا منکر کافر ہوتا ہے جو مذہب ہوتا ہے حق اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے کے جی، جی۔ مذہب اس کا فکے فکا میں ہم آگوانی جیسے بزرگ کے فرد کتنے ہیں شام خاص سارے جانتے ہیں اس کا کر اگر بنے توجہ ڈومر ہوئے توجہ اب چوتھائی سر کے مسئلے کو اگر منکر ہو تو اس کو نہ گمراہ کہیں گے نہ فاسق کہیں گے اگر کسی امام کو مانتا ہے دوسرے امام شافی امام مالک کو اس کے مطابق وہ اپنا رکھتا ہے کے جناب میں اس کو اتنا حصے کو جو ہے نا مسا کرنا جو ہے اس کو میں فرق سمجھتا ہوں تو اس کو کھا سکے یعنی جو مسائل ہوتے ہیں ان کا اگر کوئی فکا کے اعتبار سے دوسری فکا کے اعتبار سے کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو کچھ نہیں کہیں گے جی ہم یہی کہیں گے ہمارے امام کا مذہب اعلیٰ ہے ان کا مذہب سے ان کا مذہب مفضول ہے ادنا چھوٹا ہے ہمارا مذہب بڑا ہے ہمارا ان کا مذہب جو ہے وہ کیا ہے یعنی کم شان والا ہے ہمارا زیادہ شان والا ہے خاص فکا کے اندر جو ہے نا ایک دوسرے کو گمراہ یا فاسق نہیں کہہ سکتے فکا کے اندر کہیں گے ان کا مذہب کم شان والا ہے ہمارا زیادہ شان والا ہے لیکن احتساب کے اندر کیا کہو گے مذہب کے اندر اعتقادی جو مذہب ہوتا ہے ادھر جو کہے تم تمہیں کہ تمہارا مذہب حق ہے یا نہیں تم کہو ہمارا الحمدللہ پکی بات ہے حق ہے تمہارا جھوٹ ہے بات غلط ہے وہ ڈوب مرے بول جب تم سے کوئی پوچھے تمہارا دین کیا ہے تو کیا کہو گے اسلام جب تم سے پوچھے تمہارا مذہب اعتقادی کیا ہے تو کہو آل سنت و جماعت جب تم سے کوئی پوچھے تمہارا مذہب ٹھیک ہی کیا ہے تو کہو حنفی اگر تم سے کوئی پوچھے تمہارا سلسلہ کیا ہے تو کہو چشتی یا جو بھی ہے سو وردی ہے بندی ہے سمجھ میں بات کیا بول حاجی کوڑا تو ضروریات پہ دین کا منکر کر کیا ہوتا ہے ضروریات مذہب کا منکر کر کیا ہوتا ہے گمراہ مذہب اتی کا اور مذہب سکھ کا منکر کر کچھ بھی نہیں ہوتا بےچارے تو لبا سڑھ کر فارغ پکے بن کر چھوڑ کر فارغ ہو جاتے ہیں ان کو دین اور مذہب کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فرق کیا ہے مرو دین اجماعی ہوتا ہے سب فرقے والوں کا اور جو مذہب ہوتا ہے وہ اختلافی ہوتا ہے بولو بولو بولو بولو دین قطعی ہی ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا منکر کافر ہوتا ہے اس کا منکر گمراہ ہوتا ہے بولو اے اور یہاں پر میں سمجھاتا رہتا ہوں کتنے مرتبہ آپ کو سمجھا چکا ہوں اگر کوئی کہے کہ بھائی دین تو ایک ہے جب دین ایک ہے تو یہ مذہب اتنا بن گئے تم کہتے ہو نہ ان کے پاس بھی دین ہے ہمارے پاس بھی دین ہے وہ بھی مسلم ہے ہم بھی مسلم ہیں فرق اتنا ہے کہ وہ گمراہ ہم حق پر ہیں وہ دلالت ہوا وہ گمراہ ہے ہم ہدایت پر ہیں گمراہی کے مقابلے میں ہدایت بولا جاتا ہے باطل کے مقابلے میں حق بولا جاتا ہے کوپر کے مقابلے میں اسلام اور ایمان بولا جاتا ہے بولا بولتا ہے میرے بولتا ہے تو تم کہو بھائی ادھر دیکھو مثال دیتا ہوں رجوی صاحب ہے دس آدمی ان کی تصویر بناتے ہیں کیا کہہ رہا ہوں نو آدمی اس کی ان کی ایسی تصویریں بناتے ہیں کہ جو ان کی شکل شریف سے مطابق نہیں ہوتی پوری کوئی ناک بڑھا دیتا ہے ایک فٹ کا کر دیتا ہے کوئی کان بڑھا دیتا ہے کوئی کان چھوٹا کر دیتا ہے کوئی کد بڑھا دیتا ہے تو دس فٹ کا بنا دیتا ہے کوئی کد بناتا ہے تو ایک فٹ کا بچارے ایک شخص ایسا آتا ہے اس قسم کی تصویر بنانے والا جو ہر چیز پوری بنا دیتا ہے صحیح ان کی حقیقت کے مطابق اب کہو گے تصویریں تو ساری ان کی ہیں لیکن صحیح تصویر کون سی ہے بولو مرو اسی طرح بھائی اسلام ایک سمجھو اسلام ایک رضوی صاحب ہے اس کی تصویریں بنانے والے بہت سارے تھے جتنے دوسرے مذہب والے تصویریں بناتے رہے اس نے اسلام کا کوئی نق بڑا دیا کوئی کچھ کر دیا آگے پیچھے ادھر ادھر کر دیا اور جو اہل سنت ہیں یہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والے ہیں سمجھ نہیں آ رہی یار وہ بولے تو اب اسلام ایک ہی ہے بھائی اس کی تصویر اور کسی کے پاس ہے لیکن صحیح اسلام کن کے پاس ہے تو کہیں گے اسلام بہت اضلاع پہلے پھر کے گزرے یا گزرے وغیرہ وغیرہ گرا فرقے جو ہوتے ہیں جب جب تک مساد نہ ہو تو جو گمراہ پھر کے ہوتے ہیں نا کہیں گے ان کو مسلمان کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ ان کی کوئی بات کوپر تک نہ پہنچے کوپر پاس تو کافر ہوگا تو تم کو مرتد ہوگا نا ہماری بات کیا رہی جیسے آج کل کے دیوبندی ملا عوام گمراہ کہیں گے ان کے اندر کافی گمراہ لیکن ملا ان کے مستدین ہے وسور کے بچے پوٹوں کے ساتھ مستقد چاپلے بنو گے بولتے نہیں اسی طرح شیعہ جو ان کے ملا مجھ پہ سے ہوتا ہے متبدیل تھا عوام سے بھی زیادہ تر متبدیل ہے تھوڑے گمراہ جو شیعہ قائد کو جانتے نہیں ہے بس ایسے پیٹتے رہتے ہیں اور جناب ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی بولو مرو غیر مقلدین بھی ان کے ملا ہے وہ زیادہ مبر تبدیل ہے اور جو ان یعنی کے خنزیروں کے ہیں نیچے وہ بولتے نہیں جی ہو سکتا ہے مقلدین کے کچھ ملا لیکن نہیں کیونکہ یہ دیابنا کو مرتد نہیں سمجھتے جاننے کے باوجود سب اگر سمجھتے ہیں تو پھر جا کر گے بہرحال جو گمراہ ہوتے ہیں ان کو مسلمان کہنا ضروری ہوتا ہے مسلمان ہے اور ان کو گمراہ کہیں گے سمجھ آ رہی ہاں تو فرض اعتقادی کیا ہوتا ہے جو پکی دلیل سے ثابت ہو جس کا لازم ہونا پکی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہ ہو نہ شبہ اس کے معنی بتانے میں ہو نہ اس کے ثابت ہونے میں ہو نہ دلالت میں نہ ثبوت میں بولو وہ کیا ہے پردیس کر دیا یہ جب تک کہ ضروریات دین میں نہ بنے اس وقت تک اس کا منکر کافر ہوتا ہے ہلکیوں کے نزدیک اور جب ضروریات دین میں سے بن جائے تو اس پر سب کے نزدیک تو ان میرا میں رکھو بس آج پردیس کا دیا اور ضروریات دین آپ کا سبق ضروریات سے مذہب کل پوچھوں گا ان شاء اللہ زندگی رہی ضروریات مذہب کیا ہوتے ہیں ضروریات دین کیا ہوتے ہیں لیکن ایک بات ادھر یاد رکھنا ایک ہے ضروریات دین کو نہ ماننا ایک ہے ضروریات دین کو نہ جاننا نہ جاننے سے کافر نہیں ہوتا نہ ماننے سے کافر ہوتا ہے بول بولو کیا کہہ رہا ہوں نہ ماننے کا مطلب ہوتا ہے انکار اور نہ جاننے کا مطلب ہوتا ہے جہالت ارے بھائی ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے ایسی جگہ پر رہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نماز رہا ہے یا نہیں ہے نماز کو چیز ہے بھی نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں تو اس کو کافر نہیں کہیں گے لیکن جب اس کو بتایا جائے گا کہ یہ چیز فرض ہے سمجھ بات کیا آ رہی اور بتایا جائے گا پکے طریقے سے اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز صرف نہیں مانتا تو کافر ہے اسی وجہ سے ہم سکولی جو ہے نا سکولی طبقہ سب کو ہم کافر نہیں کہتے جو نہیں مانتے ان کو کافر کہتے جن تک باتیں پہنچ چکی ہیں ان کو بتا دیا گیا واضح طور پر سب کچھ یہ نظام دیکھ رہے ہیں سب کو یہ وہ ضروریات دین کے منکر بنے ہوئے ہیں وہ کافر بن جائیں گے اور بولو بندے پتر ارے بھائی دیکھو نا وہ جو پہلے تو کہہ سکتے ہیں جی وہ بے خبر تھے جب ہر طرف پیٹ پیٹا گیا اور بتا دیا گیا خبردار کیا گیا اور پھر باتیں بھی ایسی ہیں کہ جو روزانہ کبھی ٹی وی پر آ رہے ہیں ان کی جی وہ ٹی وی پر یہ جائز ہے جی ناجائز جائز آئے جی تعلیم میں کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ بالکل ضروری چیز ہے یہ فلانا ہے یہ ڈانٹ جگانے ضروری ہے آپ بہن چوک کون نہیں جانتا کتنی کا بچہ سکولی کے سارا کچھ یہ مولوی بیان کرتے رہتے ہیں تو جان بوجھ کر پھر ان کی مخالفت کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی، یہ ضروری ہے یہ فلانا ہے ہاں جی یہ ان سے روکنا جو ہے وہ انتہا پسندی ہے دہشت گردی ہے فلان ہے سمجھ بات معلوم ہوا یہ نواز گنجی ہے جتنی ہیں یہ سارے ملک دین ضروریات دین کے منکر ہیں خاص یہ جاہل نہیں کہہ سکتے ان کو جاہل سمجھنے والا خود کتا جاہل ہوگا فلوان جن کو حد کروڑوں بار جن کو بتا دیا گیا سب کچھ پھر وہ آگے خود مناظرے کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں آؤ ثابت کرو یہ ملا نے مسئلے بنائے ہوئے ایک پہ پلان یہ جو ایسے کنجر کے بچے ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جائل ہے کیوں بھائی تو ایک ہوتا ہے معرفت عدم ایک ہے آدم میں مارے فتح میری عثمت اللہ شاہ سے بات ہوئی وہ استاد پرانا زبیر شاہ چکوالی کا شاگرد ہے میاں والی سکندر آباد مدرسہ اس سے بات ہوئی تو میں نے یہی کہا نا آدم آدم مارفت کہتا ہے یہ الفاظ کے چکر مت دو مجھے میں نے کہا حضرت چکر تو دیے جاتے ہیں ان پڑھوں کے آپ تو جانتے ہوں گے عالم بن گیا میں آپ کو چکر تھوڑی دے رہا ہوں تو وہ جان دے کیے جا رہے تو بولو برو ارے بھائی مار حدم اس کا مطلب ہے نہ ماننا اور آدم میں کا مطلب ہے نہ جاننا تو آداب معرفت سے کافر نہیں ہوتا معرفت آدم سے کافر ہو جاتا یہ الفاظ میرے امام اہل سنت کے فتاور رضیا پہلی جلد کے شروع میں انہوں نے یہ نکالا معرفت آدم اور آداب معرفت اور اسی سے میرا مسئلہ حل ہو گیا جو مستدر کارکم کے اندر یہ سامنے ادھر اس کے اندر پڑا تھا مستدرہ حاکم کے اندر پڑا تھا وقت آئے گا لوگ نماز روزے کو بھی نہیں جانیں گے صرف کلمہ شریف کو جانیں گے کہا بھی پاس غالبان حضرت تھے یا کوئی عورت ان سے پوچھا گیا حضور یہ عبداللہ ابن مسعود ہے ان سے پوچھا گیا حضور کیا کام دے گا قیامت کرو ان کو وہ کلمہ فرمایا کلمہ ہی بچا لے گا کلمے کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائیں گے جانتے نہیں ہوں گے کسی چیز سوائے کلمے حیران ہو گیا میں کہ جانتے نہیں ہے پھر مسلمان ہے اعلیٰ حضرت نے جب یہ بات لکھی مارے فتح میرا مسئلہ ہے کہ وہ جانتے نہیں ہوں گے یہ نہیں ہے کہ مانتے نہیں ہوں گے سکولی کتا مانتا نہیں ہے جانتا سارا کچھ ہے تو بولو ابھی مان سے بتاؤ سکول والوں کو کہو کہ نگی کر تو بے پردہ کر گے غیرت کے بچے وہ کہتے ہیں خبردار بول بھی اندر دے گا تم عورتوں کے حق مارتے ہو اندر رکھتا تو بولو یہ کفر ہے یہ انکار ہے یا ہے بولو ہے انکار سے کیا ہو جاتا ہے ملا دور کے بچے ملا مفتی بنے بیٹھے ان کو اس طرح ہی نہیں ہے ان سے اتنا پوچھو ضروریات دین کیا کیا آدم معرفت مارفت مارفت ان میں سے کون سی بات کو بنتی ہے پہلے تو اسی چکر میں وہ کتاب پھنس جائیں گے سے نکل جائے اگر اب تو معلوم ہو جائے تو پھر کہو جناب یہ بتاؤ یہ سکولی طبقہ جو ہے یہ فرنگی تہذیب بے تہذیبی تہذیب جو لانتی ہے یہ اس کو صحیح سمجھتا ہے جب اور اسلام کی باتوں کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ انکار ہے یا جہالت ہے بے خبری ہے اور غفلت ہے ملا جی بے خبری اور غفلت کی وجہ سے تو کافر نہیں ہوتا انکار کی وجہ سے تو کافر اب مثال کے طور پر مسٹر جنا کہتا کہتا تھا تھا کہ نہیں مسٹر جنا کہتا تھا مولویوں سے کہتا تھا اسلام لاؤں گا دوسروں سے کہتا تھا ارے بھائی میں تو جدید ریاست بناؤں گا جدید ماڈرن جمہوری نظام چلاؤں گا اب کتی کا وجہ ادھر کچھ کہہ رہا ہے ادھر کچھ کہہ رہا ہے یہ منافقت جو کر رہا ہے ان کو پھنسانے کے لیے کہتا ہے اسلام تو کیا کتی کا بچہ ہوگا کہے جو وہ جاہل تھا تو سور کا بچہ وہ چکر بازی دے رہا ہے تم کہتا جاہل ہے جنرل مشرق وہ کہتا تھا لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا واشیا اپنا ہاتھ پاؤں کاٹ کر ٹنڈا کر دے کیا مولوی ان کو کچھ کہتے تھے سب کچھ کا وہ کہتا تھا نہیں ٹنڈا کر ظلم ہے باد نظیر کشتی کہہ دے گا اب بتاؤ جو اسلام کو ظلم کہہ رہے ہیں کتی کے بچے وہ جہل کیسے ہیں بولو وہ جہل ہے کہ منکر ہے تو منکر کیا ہوتا ہے جہل کیا ہوتا ہے فاسق بولو جو اسلام کو نہ جانے وہ فاسق ہے جاؤ مسئلہ لوگ تمہیں کیا معلوم میں نے کتنا بنیادی چیز تمہیں بتا دی مفتی کو یہ ضروری ہوتا ہے یہ باتیں جاننا اگر نہ جانے تو فتوا غلط دے گا اور لوگوں کا بیڑا فرق کر دے گا فتوا عقائد کے باب میں عقائد کے باب میں فتوا دینے کے لیے ان چیزوں کو جاننا اشد ضروری سمجھ نہیں آ رہی بولو مرو ارے چشتی پھر یہ بتا یہ میلاد جو ہے یہ ختم درواز جو ہے یہ ضروریات مذہب میں ہے کہ نہیں ان کو تو سارے بریل بھی جانتے ہیں ارے بھائی ضروریات مذہب سے وہ بات ہوتی ہے جو صحابہ کرام سے چلی ہے جو مذہب وہاں سے چلا یہ تو پہلے نام نشان تھی چیزوں کا اس ضروریات مذہب میں کیسے داخل کریں یہ ضروریات مذہب نہیں یہ جو شروع بات پہ سکہ کے اندر آ جاتی ہے سمجھ لے باقی